گرامی یہ پہلا پارا آپ حضرات نے سماعت کیا قرآن حکیم بے سے شروع ہوتا ہے اور سین پر ختم ہو جاتا ہے جب بھی کوئی آدمی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلا حرف جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ حرف بے ہے عربی میں حرف بے استعانت کے لیے آتا ہے مدد طلب کرنا یہ حرف بے قرآن کے قاری کی حیثیت متعین کرتا ہے کہ قرآن کا قاری ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا محتاج ہے اور اسے ہر حال میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے بطور خاص جب قرآن حکیم کی تلاوت شروع کرے تو بندہ بن کر تلاوت شروع کرے اگر بندہ بن کر تلاوت شروع نہیں کرتا ہے تو قرآن حکیم سے اسے کوئی فیض حاصل نہیں ہو سکتا یہ بسم اللہ کا بے بتاتا ہے جو استعانت کے لیے ہے استعانت مانے مدد مانگنا مدد طلب کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو جملہ ہے یہ ایک آیت ہے اس پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آیت سورہ نمل کا جز ہے لیکن قرآن حکیم میں یہ ہر صورتوں کے شروع میں آئی ہے ان صورتوں کا جز ہے یا نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ آیت کریمہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے وہ اس صورت کا جز نہیں ہے حصہ نہیں ہے بلکہ علامت امتیاز کے لیے وہاں رکھی گئی ہے علامت امتیاز کا مطلب یہ ہے کہ وہ امتیاز کرتی ہے کہ یہاں سے ایک دوسری سورہ شروع ہو رہی ہے اور اس سے قبل ایک سورت چل رہی تھی وہ یہاں آ کر ختم ہو گئی ہے ہاں اس میں اختلاف ہے کہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے اور اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن حکیم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن الْعَظِيمِ اے ہمارے حبیب تحقیق بھی ہم نے آپ کو سات ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار تلاوت کی جاتی ہیں بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم ہم نے دیا تو اب سات آیتیں کون سی ہیں تو بعض لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے اس کی پہلی آیت مانتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین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 کہ سراط الدین انعمت علیہم پر چھٹی آیت ختم ہوتی ہے اور غیر المغضوب علیہم الضالین یہ ساتویں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جز نہیں ہے اور صحیح یہی ہے اس لیے کہ مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے گویا حدیث قدسی ہے کہ قسم تو سلاتا بینی و بیندی نسب میں نے سلاد کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے پہلی چیز جو اس حدیث میں توجہ کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ سور فاتحہ سلاد ہے سور فاتحہ کا نام سلاد ہے اور سلاد کے معنی نماز کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے سلاد ہی نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ منفرد کے لیے بھی ضروری ہے اور مقتدی کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اب غور کیجئے اس حدیث پاک پر کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سلاد کو یعنی سور فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا اور نستعین جو آیت ہے وہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے تو کا نستعین تو مشترک ہوئی کا ایا کا کنست مشترک ہوئی آدھی بندے کی اور آدھی اللہ کی نابو تو اتنا اللہ کے لیے وہی کا نسطین اتنا بندے کے لیے تو ایک آیت تو مشترک ہے اب کے لیے آدھا آدھا کیسے ہوتا ہے الحمد للہ الدین یہ تین آیتیں یہ تین آیتیں اب کا نابو تو وہی سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ورزالی اگر ایاکن عبدو و ایاکن استعین کے بعد دو آیتیں مانی جائیں تو تقسیم برابر نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سراط الذین انعمت علیہم یہ چھٹی آیت ہے اور اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الاسوالین تین ادھر اور تین ادھر اور بیچ کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے بلکہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں در حقیقت بتانا یہ مقصود ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے بہتر سے بہتر وہ سب بہتری اللہ کی عطا کی ہوئی ہے آدمی اس چیز کو دیکھ کر کے اس کی تعریف نہ کرے بلکہ اللہ کی تعریف کرے اس لیے کہ وہ کمال جو اس شے کے اندر موجود ہے وہ اس کا کمال نہیں ہے بلکہ بنانے والے کا کمال ہے اور خوبصورتی اور حسن عطا کرنے والے کا کمال ہے تو تعریف تو اسی کی ہوئی اس لیے کہ وہ کمال خود اس کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ اللہ کا عطا کرتا ہے اور جب وہ خوبی اور وہ کمال اللہ کا عطا کرتا ہے تو پھر تعریف کس کی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لیے کہ کسی کے پاس اپنی ذاتی خوبی ہے ہی نہیں کسی کے پاس اپنا ذاتی کمال ہے ہی نہیں اگر کوئی ولی ولایت کے درجے پر فائز ہوتا ہے تو یہ ولی کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے اور اس کی توفیق ہے جس کی وجہ سے وہ ولایت کے درجے پر پہنچا کسی کو اللہ نے کوئی کمال دے دیا تو اس کا کمال نہیں ہے اس کی ذاتی خوبی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی عنایت اور توفیق سے وہ آدمی اس کمال تک پہنچا اور اس نے وہ کمال حاصل کیا تو ساری تعریفیں در حقیقت اللہ کے لیے اس کے بعد اللہ اپنی ایک صفت بیان کرتا ہے رب ویسے اللہ کی بہت ساری صفتیں ہیں لیکن اس نے پہلی ہی سورہ کے اندر جو اپنا تعارف کرایا ہے وہ اپنی صفت رب سے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں رب ہوں اس لیے کہ جس طرف بھی بندہ نظر کرے چاہے اپنے اوپر نظر کرے یا اپنے گرد و پیش پر نظر کرے سامنے دیکھے پیچھے دیکھے دائیں دیکھے بائیں دیکھے ہر طرف ہر شے کو ربوبیت کا مظہر پاتا ہے کہ ہر چیز پل رہی ہے اور پالنے والا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے گویا یہ صفت اللہ کی تمام صفتوں میں سب سے زیادہ عام ہے آدمی جس طرف نگاہ اٹھائے صفت ربوبیت ضرور اسے نظر آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی نے عہد السط کے اندر ہم سے جو وعدہ لیا تھا وہ یہی وعدہ تھا السط تو بے رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا معبود نہیں ہوں یا کسی اور صفت سے اپنا تعارف نہیں کرایا وجہ اس کی یہ ہے کہ اے میرے بندے جب تو ہے وجود کے اوپر زمین کے اوپر قدم رکھے گا تو میری اس صفت کو یاد رکھنا میری اس صفت کے ذریعے ہی میری تمام صفتوں کا تعارف ہو جائے گا اس لیے کہ میری یہ صفت رب تمام میری صفتوں میں سب سے زیادہ عام ہے اور رب کے معنی ہوتے ہیں درجہ بدرجہ کسی چیز کو ترقی کی طرف لے جانا اور حد کمال تک پہنچا دینا اس کو کہتے ہیں رب اور عالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام جہانوں کا رب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے ہندوؤں کا بھی رب ہے عیسائیوں کا بھی رب ہے یہودیوں کا بھی رب ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ میں صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہوں بلکہ میں تمام عالموں کا رب ہوں میں ہندوؤں کا بھی رب ہوں میں نصرانیوں کا بھی رب ہوں میں یہودیوں کا بھی رب ہوں کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہوں سب کو میں ہی پال رہا ہوں کوئی اور انہیں نہیں پال رہا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کے بیان کے بعد اپنی صفت رحیمیت اور رحمانیت کا تذکرہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے رحمان اور رحیم اس وجہ سے ہے کہ وہ رب ہے اگر وہ رحمان اور رحیم نہیں ہوتا تو تم پلتے کیسے یہ جو تم پل رہے ہو اور تمہاری جو پرورش ہو رہی ہے در حقیقت اس کی صفت رحمانیت کا اور صفت رحیمیت کا تقاضا ہے اگر وہ رحیم نہ ہوتا تو پھر پالتا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں جو رحم کا جذبہ رکھا ہے اسی رحم کے جذبے کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں اگر جذبہ رحم کو نکال دیا جائے والدین اپنے بچے کی طرف قتل توجہ نہیں کریں گے اس وجہ سے اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کے بعد صفت رحمانیت اور صفت رحمیت کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد مالک یوم الدین کہہ کر کے یہ بتایا کہ یہ مت سمجھو کہ ہم صرف پال رہے ہیں پال رہے ہیں اور یہ کارخانے ہستی ایسے ہی پل کر کے ختم ہو جائے گا یہ بے مقصد ہے بتان نہیں ہم پال رہے ہیں اس کو اور ساتھ ساتھ ہم رحمان اور رحیم ہیں اور ہماری صفت رحمانیت اور رحیمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا میں جو آدمی جیسا کرے گا اس کو ویسی جزا اور سزا ایک دوسرے عالم کے اندر دی جائے ارے وہ رحیم کیسے ہو سکتا ہے جو برے کو اور اچھے کو ایک ہی کیٹیگری میں لا کر کھڑا کر دے اس لیے کہ دنیا میں جتنے لوگ پل رہے ہیں اس میں کچھ برے ہیں کچھ بھلے ہیں اب اگر ایک دوسرا عالم نہ ہو جہاں اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی رحیم کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی صفت رحیمیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ روزے روزے جزا کا مالک ہو اور ایک ایسا عالم ہو جس عالم کے اندر انسان کے دنیا کے اندر کیے گئے تمام کرتوتوں کی جزا اور سزا دے لہذا آخرت کا قیام اور قیامت کا قیام اور جزا اور سزا کا قیام در حقیقت اس کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی اب عبادت میں بہت ساری چیزیں آ گئی رکو ہے سجدہ ہے نظر و نیاز ہے یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت کے دائرے میں آ گئی اب اگر کوئی آدمی کہنے کے بعد دوسری جگہ جا کر کے رکو کرتا ہے دوسری جگہ جا کر کے سجدہ کرتا ہے دوسری جگہ جا کر کے نظر و نیاز کرتا ہے تو در حقیقت پن کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کے سامنے اقرار کچھ کرتا ہے اور باہر جا کے اس کا خلاف کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور وہ کا یہاں بندہ اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے ہے اقرار کرتا اے اللہ عبادت تو میں تیری ہی کروں گا ساتھ ساتھ میں تیری ہی مدد چاہوں گا زندگی کے ہر مرحلے کے اندر یہاں ایک صاف بات کہی گئی تھی کہ ہر معاملے میں اللہ سے مدد طلب کرو لیکن جن لوگوں کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو وہابی کہتا ہے کہ ولیوں سے مدد نہ لی جائے انبیاء کرام کا وسیلہ نہ لیا جائے کسی اچھے آدمی کا وسیلہ نہ لیا جائے ارے دیکھو زندگی کے ہر ہر شعبے کے اندر آدمی دوسروں سے مدد مانگتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی مدد دیتے ہیں گھر کے کاروبار میں بیوی کی مدد لیتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو ڈرائیور کی مدد لیتے ہیں تو مدد وہاں بھی لیتا ہے دوسروں سے اور ہم کو منع کرتا ہے کہ ہم کسی کی مدد نہ لیں صرف اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کے علاوہ مدد لینا شرک ہو جاتا ہے در حقیقت ایسے لوگوں نے ماں تحت الاسباب اور ماں فوق الاسباب کے فرق کو نظر انداز کر دیا ہے ظاہری اسباب کے تحت آدمی ایک دوسرے سے مدد لے سکتا ہے مدد دے سکتا ہے اور مدد مانگ سکتا ہے اور ظاہری اسباب کے تحت مدد مانگنے پر تو پورا یہ کارخانے قائم ہے پورا نظام قائم ہے اصطلاحی شرک سے اس کا کیا لینا دینا ہے اصطلاحی شرک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی ما فوق الاسباب طریقے سے مثلا کوئی آدمی مدفون ہے قبر میں پہنچ گیا ہے اور آدمی اسے اپنی مدد کے لیے پکارے یہ ما فوقل اسباب طریقے سے مدد طلب کرنا ہے اس کو مشکل کشا سمجھ کر کے حاجت روا سمجھ کر کے اسے مشکل کشائی کے لیے پکارنا در حقیقت یہ اصطلاحی شرک ہے ما اسباب طریقے سے کسی آدمی کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے اس کی ممانیت ہے نہ کہ ما تحت الاسباب طریقے سے ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہو جائے گا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بندے یہ دعا کر کہ اے اللہ ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت دے سرات مستقیم پر ہمیں جمع دے دیکھو یہاں اسرات المستقیم ہے سرات المستقیم اسرات المستقیم اور سرات کے معنی راستہ اور مستقیم معنی سیدھا تو یہاں صرف سیرات المستقیم نہیں ہے بلکہ سیرات المستقیم کے اوپر علی فلام داخل ہے اور علی فلام جو ہوتا ہے کسی چیز کو خاص کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرات مستقیم صرف ایک ہے اس راستے میں نہ تو پگڈنڈیاں ہیں نہ اس سے کچھ راستے نکلے بالکل اسٹریٹ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف جاتا ہے درمیان میں کوئی راستہ اس سے نکلتا نہیں اور کوئی راستہ اس سے آ کر ملتا نہیں بالکل راستہ ایک ہے یہ اسرات المستقیم کا مفاد ہے اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں لیکن اس کی تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو نعمت ہے وہ نعمت ہدایت ہے اس لیے کہ ساری نعمتیں آدمی کو مل جائے لیکن ہدایت کی نعمت میسر نہ آئے تو سمجھو اسے کچھ بھی نہیں ملا اس لیے کہ اس کی آخرت برباد ہو گئی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے عارضی زندگی تو اس کی کامیاب ہو گئی ہو گئی لیکن نعمت ہدایت نہ ملنے کی وجہ سے اس کی جو ابدی زندگی تھی وہ بیکار ہو گئی اب سراط المستقیم کو کلیئر کرنے کے لیے بتایا گیا کہ ہم کیسے پہچانے کہ سرات مستقیم ہے کیا بتایا گیا کہ سراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر چلنے والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے راستے کو بالکل کلیئر کر دیا گیا اب کون لوگ اس راستے کے اوپر چلے ہیں بتایا گیا چلے اور اس راستے کے اوپر شہداء چلے اس راستے کے اوپر صالحین چلے ہیں اور انہی لوگوں کے اوپر انعام ہوا ہے تو یہ راستہ کچھ نیا نہیں ہے بلکہ اس راستے کے اوپر یہ یہ ہستیاں چلی ہیں راستے کو ممتاز کر کے بتا دیا گیا کہ یہی سرات المستقیم بعض لوگوں نے یہاں یہ شک پیش کیا ہے کہ اس راستے پر تو انبیاء چلے ہیں اس راستے پر صدیقین چلے ہیں اس راستے پر شہدہ چلے اس راستے پر صالحین چلے ہیں تو اب صالحین کو ہم اگر بڑا مان لے اور صالحین کو ہم اپنا حاجت روا مان لے یا صالحین سے ہم اپنا تعلق قائم کر لیں تو کون سی بری بات ہو گئی یہاں تو اولیاء کرام کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی راستے پر وہ بھی چلے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے کیسے جان لیا کہ وہ صالح آدمی تھا وہ ولی تھا کہ صالح آدمی وہی ہوگا اولیاء کرام وہی ہوں گے جو اللہ رسول جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے ولایت کا پیمانہ بتا دیا گیا کہ ولی وہی ہوگا جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اگر کسی کو دیکھو کہ وہ نماز کا پابند نہیں ہے دیکھو کہ وہ سنت کا پابند نہیں ہے تو در حقیقت ایسا آدمی ولی نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہارت کو لازم قرار دیا ہے کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ نجاست میں ملوث رہتا ہے در حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کے بعد اس راستے کو مزید واضح کر دیا گیا کہ سرات مستقیم دو راستوں کے بیچ سے گزرتا ہے ایک راستہ غیر المغضوب علیہم مغضوب علیہم کا راستہ ہے اور مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور گویا کہ یہ راستہ افراد اور تفرید کے راستوں کے بیچ سے گزرتا ہے یہ دو راستے ہیں ان پر ریڈ لائٹ ہے اس کے اوپر مت جانا نہیں تو تمہارے لیے خطرہ ہے یہ بیچ والا جو راستہ ہے یہ سرات مستقیم ہے اس پر ہری بتی جل رہی ہے چلتے چلے جاؤ اور یہ راستہ سیدھا رضا الہی کی منزل تک پہنچتا ہے راستے کو بالکل کلیئر کر دیا گیا اس کے بعد سورہ بکرا شروع ہوتی ہے سورہ بکرا کے بارے میں صحیح مسلم شریف میں آیا ہے کہ جس گھر میں سورہ بکرا پڑھی جائے شیطان وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے اور اس کا آغاز حروف مقطع سے ہو رہا ہے حروف مقطع کہتے ہیں مقطع کے معنی ہوتا ہے کاٹ کاٹ کر الگ کیا ہوا کاٹ کاٹ کر الگ کیا ہوا اس کو کہتے ہیں مقطع اور ان حروف کو مقطع جو کہتے ہیں ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے الف لام میم علم نہیں پڑھتے اس کو ملا کر بلکہ ان کو الف لام میم کہتے کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں کہ ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے ان کا کوئی معنی ہے اس کے معنی کے بارے میں کوئی صحیح مستند روایت احادیث کے پورے ذخیرے میں موجود نہیں ہے لہذا اس کے معنی کی طرف توجہ کرنا معنی خام خواہ تلاش کرنا در حقیقت ایسے لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں کجی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے بارے میں بیان کر دیا ہے کہ صاف صاف آیتیں چھوڑ کر کے یہ لوگ ایسی آیتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں جو آیتیں متشابہ ہیں صاف نہیں ہیں ان کا محمل واضح نہیں ہے لہذا الف لام میم کے بارے میں اس کے معنی کے بارے میں جب کوئی صحیح مستند روایت نہیں ہے تو اس میں خامخواہ غور و خوش کرنا اپنا وقت برباد کرنا ہے اپنا وقت برباد کرنا ہے لہذا اس سلسلے میں یہ کہا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار میں سے کوئی سر ہے اللہ کے رازوں میں سے کوئی راز ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کتاب سے ہدایت متقی لوگ پا سکتے ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ ہدایت جب متقیوں کے لیے ہے یہ کتاب تو پھر جو لوگ اشرار ہیں جو لوگ خراب قسم کے لوگ ہیں ان کو تو اس کتاب سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ان کو ہدایت نہیں ملنے والی اس لیے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہدایت متقین کے لیے یہاں در حقیقت متقین کا مطلب ہے ہدایت کا طلبگار ہدایت کا طلبگار یہ کتاب کتاب ہدایت تو ہے لیکن اس سے ہدایت اسی آدمی کو ملے گی جو ہدایت کا طلب گار ہوگا تو متقین کا مطلب طلب گار ہدایت یعنی یہ کتاب کتاب ہدایت ہے اس کتاب ہدایت سے ہدایت اسی آدمی کو ملے گی جو ہدایت کا طلبدار ہوگا مثلا کھانے کا کام کیا ہے پیٹ بھرنا کھانے کا کام کیا ہے پیٹ بھر دینا لیکن اسی آدمی کا پیٹ بھرے گا جو آدمی کھانا کھائے کھانے کا کام تو ہے پیٹ بھر دینا لیکن کس آدمی کا پیٹ بھرے گا جو کھانا کھائے گا اسی طریقے سے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے لیکن ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہو ہدایت کا تلاش کرنے والا ہو وہ تلاشی ہدایت ہو اور اس کے بعد اس طلبگار ہدایت گروہ کے کچھ اوسا بیان کیے گئے کہ یہ غیب غیب پر پر ایمان لاتے لاتے ہیں پہلی چیز تو ایمان کسے کہتے ہیں اور دوسری چیز غیب کسے کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی بات کو غور سے سنیے کسی آدمی کی بات کو اس پر اعتماد کرتے ہوئے یقینی طور پر مان لیا جائے کسی آدمی کی بات کو اس پر اعتماد کرتے ہوئے یقینی طور پر مان لیا جائے اب کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ کپڑا سفید ہے یا یہ کہہ رہا ہے یہ کپڑا سیاہ ہے آپ اس کی تصدیق کریں اسے مان لیں تو یہ ایمان نہیں ہے اس اس لیے کہ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کپڑے کو سفید نہیں مان رہے بلکہ مشاہدے سے اور دیکھ کر کے آپ اس کی تصدیق کر رہے رہے اسے مان ہیں اس پر اعتماد کر کے آپ نہیں مان رہے بلکہ مشاہدے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کپڑا سفید ہے اس وجہ سے اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور ایمان کی کیا تعریف ہے کسی آدمی کی بات کو اسی آدمی پر اعتماد کر کے یقینی طور پر مان لیا جائے اس کو کہتے ہیں ایمان ایمان اور اسلام میں فرق ہے قرآن حکیم آپ دیکھیں گے کہیں ایمان کا لفظ آیا کہیں اسلام کا لفظ ہے تو ایمان کہتے ہیں دل سے کسی بات کی تصدیق کی جائے اور اسلام کہتے ہیں کہ یہ اندر جو کچھ ہے جس بات کی اس نے تصدیق کی ہے اس کا جو تقاضا اس پر عمل کرے گویا ایمان جو ہے اس کا محل دل ہے اور اسلام کا محل یہ آزا و جوارے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اور اسلام دونوں لازم و ملزوم ہے یا اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل تک پہنچتا ہے اور اسلام ظاہر عمل سے شروع ہو کر دل تک پہنچتا ہے یعنی ایمان اور اسلام دونوں لازم و ملزوم ہے کوئی آدمی اگر ایمانیات کو مان لے لے تصدیق کر دے لے لیکن اعمال نہ کرے تو اس تصدیق کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ضرورت ہے کہ آدمی جس بات کی تصدیق کرے اسے مانے بھی اور اس پر عمل بھی کرے یہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کی جنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ جہنم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ پلسرات ہے یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کو ہم نے رسول پاک پر اعتماد کرتے ہوئے یقینی طور پر مانا ہے اسی کا نام ایمان خبر کو رسول پر اعتماد کرتے ہوئے یقینی طور پر ہم نے مانا ہے اس کا نام ایمان تو ایمان ظاہر عمل تک ظاہر عمل پر رک جاتا ہے اور اسلام ظاہر عمل سے چلتا ہے دل پر آ کر ختم ہو جاتا ہے ایمان پر آ کر ختم ہو جاتا ہے اور غیر کسے کہتے ہیں جو حواس سے غائب ہو حواس کتنے ہیں چکھنا چھونا سننا محسوس کرنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیب کہتے ہیں جو حواس سے خمسہ ظاہرہ اور حواس حواس سے سے ان جو اللہ نے انسان کو عطا کیے اس سے غائب ہو گئے اب آدمی یہ کہے کہ سونوگرافی کے ذریعے پتا یہ لگا لیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے تو آدمی کو غیب معلوم ہو گیا حواس سے کہاں معلوم کرتا ہے وہ تو مشین کو استعمال کر کے مانتا ہے اور غیب کسے کہتے ہیں حواس سے غائب ہو آدمی صرف ہاتھ سے کے ذریعے بتا دے چھو کر بتا دے کہ لڑکی ہے لڑکا ہے دیکھ کر کے پیٹ عورت کا بتا دے کہ لڑکی ہے لڑکا ہے حواس کو استعمال کر کے آدمی نہیں بتا سکتا کہ اس کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے غائب اسی کو کہتے ہیں جو ماں گا انل حواس جو حواس سے باہر ہو حواس سے غائب ہو اس کو غائب کہتے ہیں اور پھر یہ بتایا کہ یہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل ایک بڑا پیارا استدلال اس سے میں لگی نہیں ہوں وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی یہ ماں ماں عام ہے آپ آپ پر پر پر نازل نازل ہوا قرآن اس ایمان لاتے ہیں ہوئی احادیث اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی مطلو اور وہی غیر مطلو قرآن پر بھی ایمان لاتے اس لیے کہ وہ نازل ہوا احادیث پر بھی ایمان لاتے اس لیے کہ وہ نازل ہوئی تو اس پر وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی یعنی قرآن حدیث انزل الیک من اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں یعنی انبیاء کے اوپر کتابیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں آپ پر جو نازل اس پر بھی ایمان آپ سے پہلے جو کتابیں اتری ان پر ایمان نبی جو ہے ان پر ایمان یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے بعد جو نازل ہوگی اس کے اوپر ایمان یہیں پر قابل کرد ہو گیا اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا آپ کے بعد کوئی وہی اترنے والی ہوتی آپ کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہوتی تو یہ کہہ دیا جاتا کہ من قبلی کا بھی اور من بعدی کا بھی آپ سے پہلے جو کتابیں اتری جو چیزیں آئی اس کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے بعد جو کتابیں اتریں گی جو وہی اترے گی اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں اس کا مطلب یہ من قبلی کا کہہ کر من بعدی کا نہ کہا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپ آخری نبی ہے آپ کی نبوت نبوت آخری ہے آپ کی وہی آخری وہی ہے آپ کے بعد نہ تو کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی وہی اترنے والی ہے جو کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے وہ قرآن حکیم کی اس آیت کے خلاف کرتا ہے ان آیات کے اندر اس خوش نصیب گروہ کا تذکرہ ہے جس نے ہدایت کو سنا اور اس کو قبول کر لیا اب اس کے بعد ایسے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے جس نے ہدایت کو سنا اور انکار کر دیا کفار کا گروہ کفار کا گروہ اور کفار کے گروہ میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے پہلا گروہ تو وہ ہے جس نے کھلنے طور پر انکار کر دیا ان کو ہم کافر کہتے ہیں اور دوسرا گروہ جس نے کھلنے طور پر انکار تو نہیں کیا بلکہ اپنے ضمیر کے خلاف انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ کفر کے اوپر جمے ہوئے تھے قرآن حکیم منافق کہتا ہے تو ایک گروہ تو وہ جس نے کھلن کھلا انکار کر دیا ان کو ہم کافر کہتے ہیں اور ایک گروہ جس نے کھلم کھلا انکار نہیں کیا بلکہ ظاہر تو یہ کیا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان ان کے دل میں کفر بسا ہوا ہوا تھا تھا رچا کو منافق کہتے ہیں منافقین کے بارے میں قدر تفصیل سے اللہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک حرکت بڑی عجیب و غریب ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم فساد کہاں کر رہے ہم تو اصلاح کر کر رہے ایک خرابی تو یہ ہے ان کے اندر کہ فساد رہے اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے زمین کے اندر فساد پڑتا ہو رہا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کا کام کر رہے ہیں اور دوسری بری عادت منافقین کی بتائی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے یہاں انا سمرا صاحب کے نام ہے گویا قرآن حکیم بتاتا ہے کہ ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا گویا کہ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر آدمی کا ایمان صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں ہے تو وہ آدمی منافق ہے اس کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ لاکھ کہے کہ میں مومن ہوں لیکن چونکہ اس معیار کے اوپر اس کا ایمان پورا نہیں اتر رہا ہے لہذا یہ کہا جائے گا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنا دیا گیا اب بتائیے کیا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن جو موجود ہے وہ غلط ہے صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن محفوظ ہے پورے زیر و زبر کے ساتھ اور کرتاس میں کاغذوں میں محفوظ ہے یہاں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نماز پڑھا رہے تھے پیچھے ایک ولی صاحب تھے انہوں نے لکما دیا اورنگزیب عالمگیر نے لکما نہیں لیا جب نماز ختم ہوئی تو کہا گیا کہ قرآن لاؤ جب قرآن لایا گیا تو اورنگزیب جو پڑھ رہے تھے وہی صحیح تھا تو ولی صاحب یہ یہ کہہ رہے کہ تم تو قرآن دیکھ کر پڑھتے ہو ارے ہم تو ڈائریکٹ لوہے محفوظ کے اوپر دیکھتے ہیں قرآن کو لکھا ہوا کیا کسی صحابی کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ موجودہ قرآن غلط ہے بلکہ وہی قرآن صحیح ہے جو لوگوں محفوظ میں لکھا ہوا ہے یہ قرآن صحیح نہیں ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی صحاب کرام کا عقیدہ رکھنے والا نہیں ہے اس لیے کہ صحاب کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا اور اس ایمان کے اوپر وہ پورا نہیں اتر رہا ہے اور ایک خرابی ان کی یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح صحاب کرام ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائے جیسا بے وقوف لوگ ایمان لائے ہر زمانے میں یہ گمراہوں کی عادت رہی ہے کہ جب ان کو حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو الٹا حق بتانے والوں کو گمراہ کہتے ہیں یہ منافقین کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ کہ جب بھی وہ حق کی طرف بلاتے ہیں گمراہوں کو تو یہ گمراہ کہتے ہیں تم خود گمراہ قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ ایسا طریقہ منافقین کا طریقہ ہے اس کے بعد منافقین کے دو مثالیں بتائی گئی ہیں اس لیے کہ منافق دو قسم کے تھے ایک منافق تو کٹر تھے جو اپنے کفر پر اندرونی جمے ہوئے تھے اور منافقین کی دوسری قسم یہ تھی کہ کبھی کبھی اسلام کی خوبیاں دیکھ کر کے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے اور ارادہ یہ کرتے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے لیکن اغراض اور نفسانی خواہشات ان کے سامنے آ رک جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی دو مثالیں دی آپ قرآن حکیم میں وہ ترجمہ دیکھ لیں کٹر منافقین کی مثال پہلے دی گئی ہے اور بعد میں جو ڈھیلے قسم کے ہیں ان کی مثال بعد میں دی گئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کا بیان شروع کرتا ہے لوگوں اپنے لوگو کی عبادت کرو یہاں دعویٰ بھی اور دلی گے کیا عبادت تو ہے جو رب ہو جو رب نہ ہو وہ عبادت کا مستحق نہیں ہے اب بتاؤ ماں کے پیٹ میں بچے کو کون پالتا ہے وہاں نہ تو باپ کا ہے نہ ماں کا دخل ہے نہ کسی ڈاکٹر کا دفل ہے لیکن کا سیدھا پہنچا رہا ہے ایسا ماں باپ پیدا کر رہا ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو پرورش ہو رہی ہے